نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ حضرت مولانا شاہ وسیم اللہ صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں چوبیس سال رہے ہیں حالانکہ ان کی خدمت میں وہ چوبیس سال نہیں بلکہ سترہ سال رہے ہیں اور حضرت مولانا شاہ محمد احمد پرتاب گڑی رحمہ اللہ جو ان کے دوسرے شیخ ہیں ان کی خدمت میں میں نے عرض کیا تھا کہ چودہ سال رہے ہیں اگر کے وہاں چودہ نہیں بلکہ چوبیس سال تو حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمہ اللہ کے پاس وہ سترہ سال رہے ہیں اور حضرت مولانا شاہ محمد احمد پرتاب گڑی رحمہ اللہ کی خدمت میں چوبیس سال رہے یہ اتنا عرصہ انہوں نے ٹھو کر یا تو پھر اللہ نے جو آج ان کو نوازا ہے تو ہندوستان کے سب سے بڑے مشائف میں سے وہ ایک ہیں اس وقت اللہ ان کی عمر میں اور برکت عطا فرما اور ان کو صحت اور عابیت اور تندرستی کے ساتھ تاغیر ان کا سایہ ہمارے سروں پر سازم رکھے کچھ ضروری باتیں تو پچھلے درس میں بھی آئی تھیں کہ تصوف اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کا حکم کیا ہے تصوف کیا چیز ہے اس کی تعریف کیا ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا ذکریہ صاحب رحمہ اللہ فضائل اعمال کے مصنف اور بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں اوجز جز وغیرہ کے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رئیس سے افرار حضرت مولانا حبیب الرحمن ندیانوی رحمہ اللہ وہ میرے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یہ تصوف وصوف کیا بلا ہے یہ کیا چیز ہے اور یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب رحمہ اللہ جو ہیں یہ مرید بن گئے تھے شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمہ اللہ کے ان کے ہاتھ پر بیت ہو گئے تھے حضرت شیخ کہتے ہیں کہ میں نے جواب میں کہا کہ تصوف نام ہے نیت کو صحیح کرنے کا تصوف جو ہے یہ نام ہے اپنی نیت کو صحیح کرنے کا جس کی ابتدا جو ہے وہ ان نمل آماد بنیاد ہے اور اس کی انتہا جو ہے وہ انطاع اللہ کا ان کا طرح تصوف اس بات کا نام ہے کہ آدمی جو کام بھی کرے تو ابتدا سے ہی اس کی نیت یہ ہو کہ یہ کام میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں ریاکاری وغیرہ یا کسی اور کو خوش کرنا یا صرف اپنی نفس کی ورزش وغیرہ جی چیزیں اس کے پیش نظر نہ ہوں اس کے پیش نظر صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو یہ تو ہے ابتدا اور جب آدمی مسلسل اس اخلاص کے ساتھ ہر کام کرتا ہے چاہے وہ دنیاوی کام ہو دینی کام ہو ایک تو یہ کہ اس میں پیش نظر صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو اور دوسرا یہ کہ وہ کام سنت کے مطابق ہو اور تیسرا یہ کہ وہ ناجائز چیزوں سے بچنے کے ساتھ ہو گناہوں سے اور معاشی سے پرہیز اور اجتناب کے ساتھ ہو تو جب آدمی مسلسل یہ کام کرتا ہے تو پھر اس کو درجہ احسان حاصل ہو جاتا ہے اور درجۂ احسان حدیث جبرعی جو مشہور ہے بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے جس میں حضرت جبرعی علیہ السلام ایک دیہاتی کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالکل ایک اجنبی اور بے تکلف ماحول میں آ جاتے ہیں اور آ کر کچھ سوالات کرتے ہیں اسلام ایمان وغیرہ کے بارے میں تو ان میں سے ایک سوال انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ مل اقسان اقسان کیا چیز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کا ان کا تراہ فعلم تکن تراہ فعن یراک اللہ تبارک و تعالی کا استحزار تمہارے دماغ میں اتنا زیادہ ہو اتنا زیادہ ہو کہ تم اللہ کی عبادت اس شان سے کرو گویا کہ اللہ کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور اگر یہ تو پہلا درجہ ہے اور اگر یہ حاصل نہ ہو تو دوسرے نمبر پر کم سے کم پھر یہ درجہ ہے کہ کم سے کم تمہارے دماغ میں یہ ہو کہ میں جو بھی عبادت کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اصل تو یہ ہے کہ تم اتنا استحضار کرو اللہ کا کہ کوئی بھی عبادت کرو تو تم یوں سمجھو کہ گویا اللہ تمہارے سامنے ہے اور تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو لیکن اگر اس درجے کا استحضار نہ ہو تو دوسرے درجے پر پھر یہ کہ کم سے کم یہ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا یہ ہے درجہ احسان اور یہ شاید پہلے کسی درس میں میں نے عرض کیا تھا کہ عبادت جو ہے جی، انسان کی چوبیس گھنٹے کی زندگی کو شامل ہے عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے عبادت صرف روزے رکھنے کا نام نہیں ہے عبادت صرف زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی کا نام نہیں ہے بلکہ ہر وہ کام چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو جو انسان کی دنیاوی یا اخروی ضرورت ہو اور وہ گناہ کا اللہ کی نافرمانی کا کام نہ ہو اللہ کا حکم سمجھ کر اور نبی کی سنت کے مطابق اس کام کو کرنا ہی عبادت چاہے وہ سونا ہے چاہے وہ چلنا ہے چاہے وہ کپڑے پہننے ہیں چاہے وہ اٹھنا بیٹھنا ہے چاہے وہ بزنس ہے چاہے وہ تعلیم ہے دنیاوی یا دینی جو بھی تعلیم ہے بشرط کہ وہ ناجائز نہ ہو تو ہر وہ کام اللہ کا حکم سمجھ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کو ادا کرنا یہی عبادت ہے اور ان ساری عبادتوں میں آدمی اتنا استحزار کرے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ نہ ہو تو پھر دوسرے درجے پر یہ ہے کہ گویا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے یہ ہے عبادت اور جب آدمی اس مقام پر پہنچ جاتا ہے یہ درجہ احسان ہے پھر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے کتنا قریب ہو جاتا ہے یہ بھی پچھلے کسی درس میں میں نے حوالہ دیا تھا کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ يتقرب رب بندہ مسلسل میرے قریب آتا رہتا ہے میرے قریب آتا رہتا ہے اور اتنے قریب آ جاتا ہے کہ پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولے اتنا قریب انسان جب اللہ کے آ جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ انسان سارے کا سارا پھر میرا ہو جاتا ہے کسی اور کا رہتا نہیں اور جب میرا ہو جاتا ہے تو وہ جو کام بھی کرتا ہے وہ چونکہ آئین میری مرضی ہوتی ہے تو میری مرضی ہونے کی وجہ سے گویا کہ یہ کام میں خود کر رہا ہوں یا اس سے کروا رہا ہوں اتنا قرب انسان کو اللہ کا مل جاتا تھا تو ایک تو یہ تصو اور دوسرا پہلے پچھلے درس میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا نام تہذیب الاخلاق بھی ہے اور اس کا نام جو ہے تخلیب الفضائی بھی اور یہی اس کی تعریف بھی ہے تہذیب الاخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اخلاق کو ٹھیک کرے ان کو مہذب بنا دے اور اخلاق کو مہذب بنانا یا تخلی بالفضا اور تخلی عن الرضاع ان سب کا مفہوم ایک ہے کہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ جو ہر کسی کو سمجھ میں آ جاتی ہیں یا پڑھنے سے بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں یا اسٹڈی مطالعہ سے بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں یا کسی کے پڑھانے سے سمجھ میں آ جائیں گی مثلا نماز کا پڑھنا روزے کا رکھنا حج وغیرہ ادا کرنا یہ وہ نیکیاں ہیں جو ہر کسی کو سمجھنے سے پڑھنے سے مطالعہ کرنے سے یا کسی کے سمجھانے سے سمجھ میں آ جاتی ہیں لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ ان کا اختیار کرنا بعض نیکیوں کا اختیار کرنا فرض ہوتا ہے بعض کا اختیار کرنا واجب ہوتا ہے بعض کا اختیار کرنا سنت بعض کا مستحب ہوتا ہے لیکن وہ ہر کسی کو صرف مطالعے وغیرہ سے سمجھ میں نہیں آتی اس میں کسی کی صحبت کو اختیار کرنا پڑتا ہے اور کسی سے اس کو سمجھنا پڑتا ہے مثال کے طور پر عاجزی اختیار کرنا اب یہ ایک باطنی صفت ہے اس کا تعلق ظاہر کے ساتھ نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ظاہری چال اس کی ایسی ہو کہ جب وہ چل رہا ہو تو وہ شروع سے ہی پیدائشی طور پر بیچارہ اس طرح چلتا ہو کہ سینہ اس کا باہر کو نکلا ہو اور بازو خوب ہلا رہا ہو دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ متکبر ہے دیکھنے والا اس کی چال چلن سے یہ سمجھے کہ یہ متکبر ہے لیکن اس کے دل میں اتنی عاجزی ہو اتنی عاجزی ہو کہ اس عاجزی کی وجہ سے وہ اللہ کا محبوب بن چکا تو یہ ایک باطنی کیفیت ہے بعض ظاہری اعمال اس کی نشانیاں تو بن سکتی ہیں لیکن وہ بھی مکمل نشانی نہیں بن سکتی کچھ نہ کچھ اس سے اس کا اظہار ہو جاتا اور جب انسان میں عاجزی آ جاتی ہے تو سب سے پہلا خاصہ اس عاجزی کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے مسلمان سے اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھتا یہ سب سے پہلی صفت ہوتی ہے اس کی ہر مسلمان کو اپنے آپ سے وہ بہتر اور افضل سمجھتا جس انسان میں جب تک یہ روگ اور مرض باقی ہے کہ وہ کسی سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے اندر خناس ہے اس میں تکبر ہے اس میں آزیز نہیں ہے اس کا امتحان کیسے ہوگا اس پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سنا لیتا ہوں یہاں ہمارے درس میں ایک بزرگ کبھی کبھی آیا کرتے تھے تو ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا ایک اجتماع میں کہ بھائی آج کل آپ درس میں نظر نہیں آتے تو کہنے لگا کہ میں تو اپنے فلاں عزیز کے پاس آتا تھا اور آج کل میں اس سے ناراض ہوں میں نے کہا کیوں کہنے لگا کہ اس لیے ناراض ہوں کہ وہ مجھ سے چھوٹا ہے ہر لحاظ سے اور میں آیا ہوں وہ مجھ سے ملنے نہیں آیا اور اس نے مجھے پوچھا نہیں میں نے کہا حاجی ہاں صاحب بے ادبی معاف کرنا لیکن جب آپ نے یہ کہا نا کہ وہ مجھ سے چھوٹا ہے میں اس سے بڑا ہوں تو جس دم آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا اللہ کی نظر میں آپ سب سے چھوٹے ہو گئے اللہ کی نظر میں آپ چھوٹے ہو گئے اس لیے کہ آپ نے دوسرے کو اپنے سے چھوٹا سمجھا یہ ہوتی ہے عاجزی اور ظاہر ہے کہ اب وہ بیچارہ تو بظاہر ٹھیک ہے اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ باپ بیٹے کے بارے میں یہ امید رکھتا ہے کہ وہ مجھ سے معافیا مانگے گا اور وہ میرے میری جوتی سیدھی کرے گا چچا بھتیجے کے بارے میں ماموں بھانجے کے بارے میں ماں بیٹی کے بارے میں ساس بہو کے بارے میں اس طرح خالہ اور پھوپھی وغیرہ اپنی بھانجی بھانجی بھتیجی کے بارے میں یہی تصور رکھتی ہے نا کہ چونکہ وہ مجھ سے چھوٹے ہیں تو غلطی چاہے میری ہو یا نہ ہو لیکن چونکہ وہ مجھ سے چھوٹے ہیں تو حق ان کا بنتا ہے کہ وہ مجھ سے معافی مانگے میں کیوں مانگوں اور یہی تکبر ہے یہی تو اب ظاہر ہے کتنی بھاری بیماری ہے کیسے پتہ چلتا ہے اس کا تو اب یہ نیکی ہے آجزی اختیار کرنا نیکی ہے لیکن یہ صرف کتابیں پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آئے گی تکبر اچھا اسی طرح سخاوت کا مادہ اپنے اندر پیدا کرنا یہ بھی نیکی ہے لیکن اس کو اپنی حد میں رکھنا اپنی حد سے اس کو بڑھانا نہیں اور جتنا شریعت کا اور اللہ کا مطالبہ ہے اس حد کے اندر اس کو رکھنا یہ ایک باطنی نیکی ہے یہ جب تک کسی کی صحبت میں نہیں رہیں گے اس سے سمجھیں گے نہیں تو ویسے سمجھ میں نہیں آئے گا اور اس طرح کی بہت ساری نیکیاں ہیں جن کا تعلق باطن کے ساتھ ہیں اسی طرح اپنے دل کو دوسروں سے صاف رکھنا یہ بھی دوسروں کے بارے میں صاف رکھنا ہر کسی سے خوش رہنا یہ بھی ایک باطنی نیکی کی ہے دوسروں کی ضرورت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کی ہیلپ کے لیے ان کی مدد کے لیے یہ بھی ایک باطنی نیکی کی ہے لیکن کس حد تک کہاں ہونی چاہیے یہ ایک دم سمجھ میں نہیں آتی اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق بات ان کے ساتھ مثلا تکبر جیسے تکبر یہ ایک گناہ ہے اب ہم نے تو کہہ دیا کہ تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا لیکن یہ تکبر ہے کیا چیز اللہ اکبر ایک دفعہ صحابہ کرام کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی صفت بیان کی تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی شکل خوبصورت ہو اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے پاس دنیا کی دوسری چیزیں اچھی موجود ہوں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو کیا یہ بھی تکبر ہے آپ نے فرمایا نہیں یہ تکبر نہیں بلکہ ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ خود خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو ضائع کرتا ہے پسند کرتا ہے تکبر یہ نہیں ہے تکبر کیا ہے بطور الحق وغم تنس بطور الحق وغم الناس حق بات کو اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر ٹھکرا دینا کوئی آدمی تمہارے سامنے حق بات کا ہے اور تم کہتے ہو یہ کون ہے کہنے والا تم اس بات کو ٹھکرا دو یہ تکبر وغم تنس لوگوں کو اپنے سے کم سمجھنا لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے تو لیکن اب یہ کیسے سمجھ میں آئے گا اس طرح عام سمجھ میں نہیں آتا تو اب یہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق باطن کے ساتھ ہے ان کو بھی بغیر کسی کی صحبت میں رہے بشرط کہ وہ خود بھی کامل ہو یہ سمجھ میں نہیں آتا اس سے سمجھے بغیر سمجھ میں نہیں آتا اور کچھ نیکیاں بھی باطن کے ساتھ جن کا تعلق ہے وہ بھی اس طرح کی ہیں کہ وہ بغیر کسی کی صحبت میں رہے اس کو بتلائے بغیر اور اس کی نگرانی کے بغیر یہ چیزیں عموماً سمجھ میں نہیں آتی اللہ جن پر رحم کرے وہ مستثنا ہے وہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں وہ لیکن ایسے کم ہوتا ہے تو جی تو ہے تصوف اب تصوف جو ہے ظاہر ہے کہ آدمی کس کے پاس رہے تو مشورہ یہی دیا جائے گا کہ کسی صاحب نسبت بزرگ اور ولی کے پاس رہے ولی کون ہے شرح العقائد النصفیہ حضد الدین نصفی رحم اللہ کی تصنیف ہے تو انہوں نے ولی کی تعریف کی ہے ولی کی تعریف میں وہ یہ کہتے ہیں کہ الودیع و صفاتی ولی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو اور اللہ کو جانتا ہو اور اس کی صفات کو بھی جانتا ہو اس سے واقف ہو حسب ما یمکن جتنی کہ اس کی استعداد ہے اس کے مطابق اب ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری ذات کو سمجھنا اس کا تو قرآن نے انکار کیا یہ دنیا میں سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو جانا اور صفات کے ذریعے سے ناموں کے ذریعے سے کاموں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنا با اعتبار اس کی قدرت کے اعتبار اس کی طاقت کے اعتبار اس کی حکومت کے یہ ممکن ہے اور اسلام نے ہمیں اسی کا مکلف بنایا ہے کہ اتنی اتنی سمجھ اور پہچان تم اللہ حاصل کرو المواظب واضح طاعت ایک تو یہ صفت ہے کہ وہ عارف باللہ ہو دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نیک کام پابندی سے کرتا ہو نیکیاں پابندی سے کرتا ہو اور تیسری صفت یہ ہے کہ المشتنیب و المعاصی وہ گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہو وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہو المعرض عرض و کی فی اللذات والشہوات و شہوات اور وہ اعراض کرنے والا ہو اپنی لذتوں اور خواہشوں میں منہمک رہنے سے یعنی ان میں مگن رہنے سے ان میں بزی رہنے سے وہ بچنے والا ہو جس میں یہ چار صفات پائی جائیں تو وہ اللہ کے ولی وہ پھر کون ہے اللہ کے ولی جی حاصل ہوگی ولایت کیسے حاصل ہوتی ہے تو اس کے بارے میں فتح و میں مفتی محمود الحسن گنگوئی رحم اللہ نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ نقل کیا ہے کہ الولایت لا تحصل الا باتباع الشریعہ ولایت حاصل ہوتی ہے ولی آدمی بن سکتا ہے کب جب کہ وہ شریعت کی اتباع کرے جو آدمی شریعت کی اتباع کرے اللہ کے قرآن کو نبی کی سنت کو مانے سراج مستقیم پر چلے نیک لوگوں کے راستے پر چلے وہ مقامی ولایت تک پہنچ سکتا ہے لیکن جو آدمی شریعت کے مطابق زندگی گزار نہیں نہیں گزارتا وہ قطع وزی ہے نہ ولایت تک پہنچ سکتا اور جب یہ تعریف ہمارے سامنے آ گئی تو بہت سارے شبے خود بخود دور ہو جائے ہو گئے بازاری ملنگوں وغیرہ کے بارے میں دوسرے اہل بدت وغیرہ کے بارے میں بہت سارے شبہات دور ہو جاتے ہیں اس سے آگے فرماتے ہیں کہ وہ فی فہذہ اللہ جو آدمی شریعت میں تو مخالفت کرے یعنی شریعت کی اتباع نہ کرے فلحی سمن اولیا اللہ وہ اللہ کے اولیا میں سے نہیں کون سے اولیا الدین امر اللہ طبعم وہ اولیا جن کی اتباع کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ان اولیا میں سے نہیں ہے بل اما یقون کافرن و اما یقون مفرطا فی جہل یا تو وہ کافر ہے اور یا پرد درجے کا جاہل آدمی یہ امام ابن تیمیہ رحم اللہ الفرقان فی اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان میں کہتے ہیں فی تبجین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان یہ کتاب کا نام ہے اس میں انہوں نے ولایت کو حاصل کرنے کا یہ طریقہ بتلا دیا یہ تو ہے ولایت اب پھر قرآن مجید میں اگر ہم سورہ فاتحہ پڑھیں تو سورہ فاتحہ میں اللہ نے بڑا عجیب انداز اختیار کیا اللہ نے مسلمانوں کو دعا سکھایا کہ وہ تم نے پڑھنی ہے اح دن سورات المستقیم کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے تو اس راستے کی تعریف کی جاتی آگے اللہ نے وہ انداز اختیار نہیں کیا اللہ نے آگے یہ کہا کہ انعمت الدین اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر آپ کا انعام ہوا ہے یہاں پر اللہ رجال اللہ کی اہمیت بتلانا چاہتے ہیں کہ ایک ہے کتاب اللہ اور ایک ہے رجال اللہ ایک ہے اللہ کی کتاب اور ایک ہے اللہ کے نیک بندے ایک ہے اللہ کی کتاب کتاب تو نبی پر نازل ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم سال کے عرصے میں لیکن کتاب کو اس وقت تک سمجھا نہیں جا سکتا جب تک کہ ان اللہ کے بندوں کے پاس نہ جایا جائے اور ان کی صحبت اختیار نہ کی جائے اور پھر انعام تعلیم یہ کون سے لوگ ہیں تو آگے پانچویں پارے میں اللہ نے ان کی قسمیں بیان کر دی پانچویں پارے میں پھر اللہ نے قسمیں بیان کر دی انعم اللہ علیہم من النبیین یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے نبیوں میں سے وہ صدیقین اور صدیق لوگوں میں سے والشہداء شہدا اور شہید لوگوں میں سے والصالحین اور اللہ کے نیک اولیاء میں سے صالح لوگوں میں سے پھر آگے اللہ نے مسلمانوں کو مشورہ دیا اللہ اللہ کی شفقت پر قربان جائیں کتنا بڑا رحیم ہے کہ انسان کے لیے کوئی بات مبہم نہیں چھوڑی آگے اللہ نے کہا کہ دنیا میں انسان کی کمزوری ہے دوست یہ بناتا ہے اچھا فرینڈ بھی بنا سکتا ہے برا بھی بنا سکتا ہے دوست اچھا بھی بنا سکتا ہے برا بھی بنا سکتا ہے اور جس جگہ میں آدمی جس طرح کا دوست چاہے اس کو مل جاتا ہے تو اللہ نے آگے ایک مشورہ دے دیا وہ حاصل اللہ اکرفی کہ یہی لوگ دوست بنانے کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں اللہ حکم کتنی بڑی شفقت ہے حضرت ایک تو مبہم نہیں چھوڑا کہ سرات مستقیم کون سا ہے اس کی تعریف کر دی کہ ان لوگوں کا راستہ جس پر وہ لوگ چلے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے پھر کن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ہے تو آگے پھر ان کو بیان کر دیا کہ وہ منعم علیہم اور وہ نبی ہیں صدیق ہیں شہدا ہیں اور صادقین ہیں اب نبوت کا سلسلہ تو بند ہے لیکن صدیقین شہادا اور صالقین قامت تک چلتے رہیں گے یہ سلسلہ بن نہیں ہے یہ چلتا رہے گا صدیق جو آدمی اتنی کثرت سے سچ بولتا ہے ہمیشہ سچ بولتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا مقرب بن جاتا ہے کہ اس سے آگے درجہ صرف نبی کا ہوتا ہے کسی اور کا نہیں ہوتا گویا کہ وہ نبی کا سایہ بن جاتا ہے ایک طرح کا کہ سب سے اوپر نبی اور پھر صدیق اللہ نے خلافت میں اسی وجہ سے تو یہ ترتیب رکھی ہے نا کہ ابو بکر صدیق تھے تو صدیق اللہ کا اتنا مقرب بندہ بن جاتا ہے کہ وہ نبی کے بعد سب سے اوپر کے درجے پر صدیق نظر آتا ہے اس کے بعد پھر شہید ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر صالح نیک آدمی اللہ کا ولی آدمی یہ ترتیب اللہ نے رکھی ہے اور پھر یہ صالح کون ہے شہید کا مطلب سمجھ میں آ گیا صدیق کا مطلب خود قرآن نے بیان کر دیا کہ مزاد الرجل یسدق و یسدو صدق بیتا یکتب عند اللہ صدیقہ حدیث میں ہے کہ صدیق وہ آدمی بنتا ہے کہ جو ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ ہی کو تلاش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے اور شہید کا مطلب بھی ظاہر ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہے یہ دو مطلب تو ظاہر ہیں لیکن صالح نیک ولی اس کا ہر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی شہید کی بھی وضاحت کر دی لیکن اس میں چونکہ اتنا ابہام نہیں تھا اور صدیق چونکہ اتنا مشکل منصب ہے کہ یہاں تو قدم قدم پر ہزاروں جھوٹ سے واسطے پڑتے ہیں اور اردو میں ایک کہاوت ہے کہ ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے سو جھوٹ بنانے پڑتے ہیں ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے سو جھوٹ بنانے پڑتے ہیں اور پھر یہاں پر مسلمانوں کا مجاہدہ اس سے بھی ڈبل ہو جاتا ہے اللہ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے بینیفٹس کا مسئلہ ہے آدمی ڈسیبل نہیں ہے خود جا کر ڈسیبل لکھواتا ہے خود کو بیمار نہیں ہے اور سکھ نوٹ پر جاتا ہے ڈیوٹی اس کی مخصوص گھنٹوں کی ہے اور ان گھنٹوں میں وہ دوسرے کاموں میں مشغول ہوتا ہے اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کرتا گاڑی چلاتا ہے اور ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے یا جو ان کے جائز رولز ہیں ان کی خلاف ورزی کرتا ہے گھر میں رہتا ہے اور گھر میں بیوی بچوں کے سامنے جھوٹ بولتا ہے اب یہ ساری باتیں ہیں بہت بڑے مجاہدے کی ہیں ان میں جھوٹ سے بچنا اور سچ بولنا صرف اور صرف اس نیت سے کہ ہم نے اگر اللہ کو راضی کر دیا تو اللہ ہمیں ہمارے بچوں کے بارے میں راضی کر دے گا انشاءاللہ لیکن ہے مجاہدے کے کام تو صدیق بننا اتنا آسان نہیں اور شہید بننے کے بھی مواقع زیادہ نہیں ہوتے بہت کم ہوتے ہیں اور بہت کم جگہ ہوتی ہیں صالح انسان ہر جگہ بن سکتا ہے نیک اور صالح ہر جگہ بن سکتا ہے تو چونکہ اس کے دعوے کرنے والے بھی بہت ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کی تعریف کی ان اولیاء اللہ علیہم ولا هم يحزنون آگاہ ہو جاؤ بیدار ہو کر سنو کہ اللہ کے ولی جو ہیں ان پر نہ کوئی ڈر ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے وہ کون ہیں اللہ دین وكانوا یہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان اور عقیدہ کامل ہے اور گناہوں سے بچنے والے یہ اللہ کے ولی ان کو کیا ملے گا اللہ فی الحیات دنیا و فی الآخرہ ان کو یہ خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی کہ اللہ ان کو سکون قلبی سے نوازے گا دل کا سکون ان کو عطا کرے گا اور آخرت کی کامیابی بھی ہے اے اللہ دنیا میں بھی تو بہت سارے لوگ ہیں جو وعدے کرتے ہیں پھر بدل جاتے ہیں بھول جاتے ہیں اپنے وعدوں کو تو آگے اللہ نے فرمایا اللہ تبدیل علی کلمات اللہ اللہ کے کلمات میں اللہ کے وعدوں میں کوئی چینجنگ نہیں اللہ تبدیلہ علی کلمات اللہ تو یہ خوشخبری جو ہمیں ملی یہ ہے کیا چیز اس سے کیا ہم کامیاب ہو جائیں گے آگے اللہ نے فرمایا کہ الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی یہ بہت بڑی کامیابی یہ ہے اللہ کا ولی جس کا تعارف اللہ نے پیش کیا پھر جیسے پیچھے درس میں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے تو آگے اللہ نے ایک جملہ کہا ہے کہ یا الذین آمنوا اللہ وکونوا مع اے ایمان والو فرزگاری اختیار کرو اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ صادقین کی صحبت میں رہو صادقین کی صحبت میں سچے لوگوں کی صحبت میں رہو نیک اور متبع سنت لوگوں کی صحبت میں رہو اس کا اثر کیا ہوگا اس کا اثر یہ ہوگا جیسے کہ ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ المر و آدادی نے آزادی نے خلیدی ہی آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے فض یور کو میں لہٰذا اگر کسی کو فرینڈ بنانا ہے دوست بنانا ہے تو اچھی طرح دیکھ لو کہ کس کو بنا رہے کسی نافرمان اور گناہ گار کو نہ بنانے کسی حرام خور کو نہ بنانے کسی اللہ کے باغی کو دوست نہ بنانا اللہ کے دشمن کو دوست نہ بنانا مشورہ بھی دے دیا کہ فل جنظر احدو کو میں یوں خالی ایک اور حدیث میں فرمایا کہ الوحدت و خیر من جدید سو آدمی کا اکیلے بیٹھا رہنا یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ برے دوست کے پاس جا کے بیٹھے اللہ الوحدت خیر من منت سو ول و خیر من الوحدہ لیکن اچھے دوست کی صحبت میں جا کر بیٹھنا یہ تنہائی میں بیٹھنے سے بہتر ہے خیر من الوحدہ اگر اللہ کا نیک بندہ صالح بندہ اللہ کا ولی تمہیں ملتا ہے تو پھر تنہائی کو چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو جا کے اس کی صحبت میں رہو اس سے تمہیں زیادہ فائدہ ہو اور آگے فرمایا کہ وہ املا الخیر خیر من السکوت و سکوت و خیر املا اشر اچھی بات کسی کے سامنے کہنا یہ خاموش رہنے سے بہتر ہے آدمی خاموش رہے اس سے بہتر یہ کہ کسی کو کوئی اچھی بات کہہ دے لیکن وسکو تو خیر من املا اشر کسی کے سامنے بری بات کہنا اس سے بہتر یہ کہ آدمی خاموش رہے وہ سکو تو خیر من املا اشر کسی کے سامنے بری بات کہنا اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی خاموش رہے اب یہ حدیث میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ یہ ایک کتاب ہے سب معلقات کے نام سے اس میں سات قصیدے ہیں یعنی سات شاعروں کے اشعار ہیں اور ہر شاعر کے اشعار کم سے کم نوے ہیں ورنہ سو یا اسے بھی زیادہ ہیں سب آ سات کے عادت کو کہتے ہیں اور معلقات معلقات ان کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لٹکانا دیوار وغیرہ پر آویزہ کرنا یہ زمانے جاہلیت کے شاعروں کے قصیدے تھے اشعار تھے ان کے اور بہت لمبے چوڑی نظمیں تھیں تو اس میں یہ اتنے زیادہ عربی زبان کی مہارت کے اعتبار سے اتنے اونچے مقام پر تھے کہ یہ سات قصیدے انہوں نے کعبے کی دیوار پر لٹکائے ہوئے تھے اور لوگوں کو چیلنج تھا کہ کوئی اس کا مقابلہ کر کے دکھا جب قرآن نازل ہوا تو پھر شرم کے مارے انہوں نے سارا کثیر چھپا دیا اس لیے کہ قرآن کے مقابلے میں تو ختم ہو گیا ان میں سے ایک قصیدہ ہے غالباً زہیر کا تو اس میں اشعار ہیں اس میں وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ اچھے اور برے کی تلاش کا طریقہ کیا ہے ایک تو یہ مشورہ دیتا ہے کہ جب آپ کسی جگہ جاؤ تو وہاں آپ کو کیسے رہنا چاہیے تو اس کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الارض فتردا مع الردي اگر کسی جگہ آپ چلے جاؤ تو وہاں پر اگر کسی کی صحبت اختیار کرنی ہے کسی کے پاس رہنا ہے تو وہاں کے خیار جو بہتر لوگ ہیں ان کی صحبت میں رہو وہاں کے جو گھٹیا اور نافرمان قسم کے لوگ ہیں ان کی صحبت میں نہ رہو کیوں اس لیے کہ فتردہ معردی معرضی تم بھی گھٹیا ہو جاؤ گے اس کے ساتھ ایک تو وہ یہ کہتا ہے اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ اچھے اور برے آدمی کی پہچان کیا ہے تو کہتا ہے کہ لاتس از عن عن المرء المرء و و ابصر ابصر اگر کسی آدمی کے بارے میں یہ معلوم کرنا ہو کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے تو اس کے خود کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والے ہیں انہی کو دیکھ لو لاتس عن المرء و ابصر قرینه فعن القرینہ بالمقارن یکتدی اس لیے کہ دوست دوست کا تابع ہوا کرتا ہے تو وہ جس کے جو اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اگر وہ اچھے ہیں تو سمجھو کہ یہ آدمی بھی اچھا ہے اور اگر وہ اچھے نہیں ہیں تو اس سے بھی بچو اس لیے کہ یہ برا ہے یہ زمان جاہدیت کے شاعر نے یہ معیار پیش کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے ہی اسی مقصد کے لیے انہوں نے تو پیش کرنا ہے قرآن اسی مقصد کے لیے نازل ہوا ہے قرآن نے تو اور بھی بڑھانا ہے اب جی اچھائی ہمیں کیسے حاصل ہوگی جیسے میں نے عرض کر دیا کہ اس میں کسی کے پاس جانا پڑتا ہے اب جیسے ایک واقعہ تو میں نے وہ اپنے ایک درس کے شریک کا سنایا کچھ واقعات میں آپ کو اور سناتا ہوں کہ اس میں کسی شیخ کے پاس جا کر اس سے بید ہونے کی یا اپنی اصلاح کرانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنا ایک واقعہ لکھا کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تعلق تھا ایک فیملی کا وہ نسبتاً مالدار قسم کے لوگ تھے تو ان لوگوں نے میرے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب الرحم اللہ کے بارے میں بہت زیادہ پیشکش کی آفر کی کہ ہماری بچی کی شادی مولانا سے ہو جائے تو جب مولانا سے ان کے والد نے پوچھا یعنی شیخ العدیث صاحب کے دادا نے تو انہوں نے معذرت کر دی کہ میرے لیے مشکل ہے میں مسجد کا ایک فقیر آدمی ہوں باقی دنیا کے باہر کے ماحول میں میں شاید نہ جا سکوں میں شاید ناکام ہو جائے یہ شادی اس طرح کے مناسب الفاظ کے لیے لیکن معذرت کر دی وہ شادی نہیں ہے کہتے ہیں کہ پھر جب میرا نمبر آیا تو انہوں نے کہا کہ اب آپ نے تو خود کو بچا دیا لیکن مولوی زکریہ کی شادی جو ہے نا یہ ہمارے ہاں ہماری بچی سے ہوگی تو شیخ کہتے ہیں کہ مجھ سے نے انہوں نے ویسے انکار تو کر دیا لیکن مجھ مجھ مجھ مجھ سے سے سے سے سے سے امتحان امتحان لینے لینے کی کی نیت نیت پوچھا پوچھا کہ بتلاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے جواب میں کہا کہ میڈم کے پیچھے پاندان دیے پھرنا یہ میرے بس کا کام نہیں ہے مطلب یہ تھا کہ اس عورت کی جہاں شادی ہو گئی تو وہ تو بیڈ وغیرہ پر یا چیئر پر بیٹھی رہتی اور اس کے شوہر جو ہے وہ پاندان جس میں پان تھوکتے رہتے ہیں وہ اس کے پیچھے پیچھے دیا پھر پھر پھر دیتے دیا پھرا کرتے تھے تو اس واقعے کی طرف اشارہ کیا اللہ اکبر کافر کی نظر کن باتوں پر ہوتی ہے ادر شیخ کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ مجھے بھی آفر ہوئی تھی میں نے بھی معذرت کی تھی تم نے بھی معذرت کر دی لیکن تمہاری معذرت سے تکبر کی بو آتی تم نے جو انداز پیش کیا اسے تکبر کی بوت جی ہوتا ہے شیطان کا حملہ کہ جس سے بچنا بغیر کسی کی صحبت کے تقریباً انتہائی مشکل اگر ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور مولانا مظفر حسین صاحب کا اندھیرے بھی رحم اللہ جو تقریباً مظاہر سہارنپور کو چلانے والے یہی ہیں اور یہ اتنے بڑے اکابر میں سے گزرے ہیں کہ ان کا معدہ کسی مشتبی چیز کو قبول نہیں کرتا تھا اگر کوئی آدمی کوئی حرام یا مشتبی چیز ان کو کھلا دیتا ان کو فوراً الٹی ہو جاتی تھی وہ ہضم ہی نہیں ہوتی تھی اب ان کا طریقہ کیا تھا یہ مدرسے میں ہوتے مدرسے کے کام کرتے رہتے اب اگر باہر سے کوئی مہمان آتا تو اس مہمان کی دو حیثیتیں ہوتی یا تو وہ مہمان آیا ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے فتویٰ پوچھنے کے لیے اگر وہ اس مقصد کے لیے آیا ہے پھر تو کوئی بات نہیں لیکن اگر وہ ان کا ذاتی مہمان ہے تو جیسا وہ آ جاتا یہ گھڑی دیکھ کر ٹائم نوٹ کر دیتے جب وہ چلا جاتا تو پھر جتنی دیر اس مہمان کے ساتھ گزری ہوتی تو اتنی دیر مہینے کے آخر میں اپنی تنخواہ کے بارے میں لکھ دیتے کہ اتنی اتنی دیر اتنے اتنے منٹ میرے فلاں مہمان کے ساتھ خرچ ہوئے ہیں وہ مدرسے کا کام نہیں تھا اس کی جتنی تنخواہ بنتی ہے وہ وہ اسے کاٹ دی جائے اور مدرسے میں جمع کر دی جائے یہ ہے اب یہ بغیر مشائق کے پاس رہے کیسے حاصل ہو سکتا شاہ اسحاق محدث دہلوی رحم اللہ جو تقریباً پورے متحدہ ہندوستان میں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش برما وغیرہ جتنے بھی ممالک ہیں تقریباً بر صغیر کے ان سب میں حدیث کے دار و مدار شاہ اسحاق شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ صاحب ہیں شاہ اسحاق صاحب رحم اللہ کا واقعہ ہے کہ اس علاقے کے ایک نواب تھے جو اس وقت وہ نواب نہیں رہے اور ان کی کیفیت بہت کمزور ہو گئی تھی لیکن چونکہ خاندانی نواب رہے تھے تو نوابوں والی عادتیں تو تھیں ان میں ایک دفعہ انہوں نے ان تین بزرگوں کی دعوت کرنی چاہی تو ان میں ایک شاہ اسحاق بھی تھے شاہ اسحاق صاحب نے معذرت کر دی کہ میں دعوت میں نہیں آؤں گا تو وہ گئے شاہ عبد العزیز کے پاس کہ حضرت دیکھیں وہ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں وہ دعوت میں نہیں آ رہے اور میں تو چاہتا ہوں کہ وہ بھی آ جائیں تو شاہ اسحاق نے پھر عذر پیش کر دیا کہ میں نہیں جانا چاہتا تو آپ مجھے مجبور نہ کرو جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو پھر انہوں نے اسد واقعہ بیان کیا کہ یہ نواب جو ہیں یہ نواب کے بیٹے ہیں ٹھیک ہے اس وقت تو یہ نواب نہیں ہیں لیکن ہیں یہ نواب زادے جب یہ نواب زادے ہیں نواب کے بیٹے ہیں تو جب ان کی دعوت ہوگی وہ دعوت پھر نوابی والی دعوت ہوگی وہ فقیروں والی دعوت تو ہوگی نہیں بہت پرتکلف دعوت ہوگی اور حقیقت ایسے ہی ہوتا تھا اور اس نواب کے ذمے لوگوں کا اتنا اتنا قرضہ ہے تو وہ قرض ادا کرنا فرض ہے اور دعوت کرنا یہ مستحبات میں سے ہے یہ فرض کو چھوڑ کر وہ پیسہ یہاں کیوں نہ لگا رہے ان کی دعوت کھانا میرے لیے جائز نہیں میرے جاؤں گا اب اتنی باریک بینی جو ہے یہ کیسے حاصل ہو سکتی کسی کی صحبت میں رہے بغیر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور یہ تقریباً سارے اکابر کے اس طرح کے واقعات ہیں بے شمار مثلا ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں شیخ الدین مولانا محمود حسن رحم اللہ کا کہ ایک دفعہ ان کا بیان ہو رہا تھا اور ایسے مدرسے میں ہو رہا تھا کہ جہاں اہل بدت زیادہ تھے اور اہل بدت کے جو بڑے علماء تھے تو اس مدرسے کے ناظم چونکہ حضرت مولانا اشرف الطانوی رحمہ اللہ تھے تو انہوں نے ان لوگوں کو بھی دعوت دی تھی تاکہ وہ آئیں اور ہمارے قابل کو سنیں اس لیے کہ ان میں مشہور تھا کہ دو بن والے جو ہیں ان کو قرآن اور سب تھوڑی بہت آ جاتی ہے لیکن منطق فلسفہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا تو تو اس نیت سے انہوں نے دعوت کی تھی کہ وہ بھی آئیں اور شامل ہو جائیں تو جب وہ شامل ہونے کے لیے آ رہے تھے اس وقت حضرت شیخ الدین کی تقریر چل رہی تھی شیخ الدین کی تقریر چل رہی تھی اور سامنے سے وہ لوگ آنے شروع ہو گئے اور حضرت تھانوی دل میں خوش ہو رہے تھے کہ اتفاق ہی کا موضوع چل رہا تھا اور حضرت بہت اونچے مضامین بیان فرما رہے تھے تو جب وہ قریب آیا تو حضرت نے کہہ دیا آخر دیوان الحمد رب بیٹھ حضرت تھانوی کہتے ہیں مجھے تو دل میں بڑا غصہ آیا کہ یہی وقت آیا تھا سنانے کا یہ بیٹھنے کا وقت تھا تو کہتے ہیں بعد میں میں نے عرض کیا کہ حضرت یہی تو وقت سنانے کا تھا اور ایسے ہی آئین موقع پر آپ نے تقریب بند کر دی کہنے لگے ہاں میاں یہی خیال میرے دل میں آیا اس لیے میں نے بند کر دی یعنی پہلے جو کچھ بیان ہو رہا تھا وہ اللہ کے لیے بیان ہو رہا تھا اور اب اس خیال کے بعد جو کچھ بیان ہوگا وہ ریاکاری کے لیے بیان ہوگا اب اخلاص نہیں رہا اس لیے بند کر دی امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے بارے میں بہت سارے واقعات ہیں مثلا ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ان کے علاقے میں کسی کی بکری چوری ہو گئی کسی کی بکری چوری ہو گئی اب جب بکری چوری ہو گئی اور مل نہیں رہی تھی تو یہ قصائی کے پاس پہنچے بچر کے پاس اور جا کر اسے پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ بکری زیادہ سے زیادہ کتنے سال زندہ رہتی ہے تو اس نے کہا کہ سیون ایئر سات سال تک زندہ رہتی ہے زیادہ سے زیادہ اس کی عمر یہی ہوتی ہے تو ساٹھ سال تک امام اعظم نے بکری کا گوشت نہیں کھایا کہیں سے بھی نہیں لیا اور نہیں کھایا اب یہ بات بغیر کسی کی صحبت کے کیسے حاصل ہو سکتی یہ فرق ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر میں آپ کو کیا کہوں مثلا سے کرنی ہے کتنے بڑے بزرگ ہیں کتنے بڑے بزرگ ہیں تابعین میں سے محدثین کی ایک بڑی جماعت کا کہنا یہ کہ سب سے افضل جو ہیں وہ اوے سے کرنی ہے اور اللہ کے رسول کے اتنے بڑے عاشق کہ جب عہد میں آپ کے دان شہید ہو گئے تو انہوں نے اپنے سارے دان توڑ دیے کہ میرے محبوب کے دان منہ میں نہ رہیں میرے کیسے رہیں اور چونکہ یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کون سے دان شہید ہوئے ہیں تو اپنے سارے دان توڑ دیے ہو سکتا یہ ہو ہو سکتا ہے یہ ہو تو سارے دان توڑ دیے اتنے بڑے عاشق تھے لیکن نبی کی صحبت میں نہیں رہے نبی کی صحبت میں نہیں رہے تو صحابہ کرام کے بعض محدثین نے لکھا ہے کہ مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے سب سے کم درجے کے جو صحابی ہیں وہ حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ ہیں یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا غزل احد میں پھر بعد میں اللہ نے ان کو اور ان کا اسلام بھی بڑے عجیب طریقے سے کیا آئے اور کہا کہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں پھر کہتے کہ نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں تو پھر قرآن کی آر نازل ہوئی قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندوں کہ جنہوں نے اپنے اوپر اسراف کیا ہے اور یعنی ان کی ان کے نام اعمال میں کوئی نیکی ہے ہی نہیں سارے گناہ ہی گناہ ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کیوں اس لیے کہ ان اللہ اللہ سب کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے پھر جا کر یہ مسلمان ہوئے ہیں اور پھر انہوں نے ہی مسلم کذاب کو جہنم رسید کیا ہے جنگی جمعہ والے تو بھارت محدثین کا کہنا یہ کہ مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے صحابہ میں سب سے کم درجے کے صحابی حضرت بخشی ہیں لیکن پوری دنیا اگر اویس خرنی جیسے لوگوں سے بھر جائے تو وہ حضرت وحشی کے پیر کی مٹی تک بھی نہیں پہنچ سکتے یہ فرق ہے صحبت رسول کا جنہوں نے اللہ کے رسول کے صحبت اختیار کی وہ صحابی بن گئے اور جب صحابی بن گئے تو اللہ کے رسول کے ساتھی بن گئے انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور دنیا میں ہی اللہ نے ان کو کہہ دیا کہ وسابقون الاولون من والانصار لهم جنات تجري رضی اللہ دنیا میں ہی اللہ نے کہہ دیا کہ ان سارے صحابہ سے اللہ راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی یہ مقام ہے یہ فرق ہے صحابی اور غیر صحابی میں اور صحابی صحبت کی وجہ سے صحابی بنائے کسی اور وجہ سے کہاں اویس قرنی کا عشق اور کہاں وحشی کی صحبت کی صحبت کی وجہ سے وحشی آسمانوں پر پہنچ گئے اور اویس زمین پر رہ گئے تو اس سے بڑھ کر صحبت کی اور کیا قدر و قیمت ہوگی بہرحال موجودہ زمانے میں اصلاح کے طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ کسی معتبر شیخ کی صحبت میں آدمی رہے چاہے اس کے ہاتھ پر بیت کرے اور چاہے بیت نہ کرے لیکن اصلاحی تعلق اس سے قائم کرے بیت کے بارے میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ وہ سنت ہے واجب یا فرض نہیں ہے لیکن ثابت ہے عورتوں کی بیت تو خود قرآن سے ثابت ہے اور جنگ کی بھی بے جو ہے وہ خود قرآن سے ثابت ہے اور اس کے علاوہ دوسری بےعاد جس کو بیعت توبہ کہتے ہیں صوفیہ کے ہاں جو بیعت ہوتی ہے یہ بیعت توبہ کہلاتی ہے کہ آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو یہ بیت صحیح حدیث ثابت ہے جو بخاری شریف کی حدیث ہے تو میں وہ حدیث آپ کو جلدی سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہتے ہیں کہ عبارت انبارت سامد رضی اللہ عنہ عبارت سامد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وکان شہید بدرن یہ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے تو بدری صحابی ہیں وہ ہوا احت النقبہ اور لئی العقبہ میں جب مدینہ سے کچھ انصار آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام کی بیعت کی تھی اور آپ نے ان کو نقیب یعنی سردار بنایا تھا اپنے اپنے قبیلے کا تو ان میں عبادہ ابن ثابت بھی ہیں عبادہ ابن ابنت رضی اللہ عنہ بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصحابی اور آپ کے اگر صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی با تم میرے ہاتھ پر بیت کرو اعلیٰ اللہ بلّہ شیعہ بیعت کس چیز پر ہوگی اس بات پر ہوگی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے ولا چوری نہیں کرو گے ولا تزنو ذنا نہیں کرو گے ولا تخت و بچوں کو قتل نہیں کرو گے ولا تأتوا بہتانتر و بین عیدی کم کم اور کسی بہتان کو نہیں تراشو گے اپنے ہاتھ یا اپنے پیروں سے ولا تاصوفی معروف اور نیکیوں میں نافرمانی نہیں کرو گے اس بات کی بیت کرو فمن وفا من جو آدمی تم میں سے اپنی اس بیت کی وفا کرے یعنی اس کو نبھائے اس کو پورا کرے فجر اللہ تو اس کا اجر اور اس کا ثواب اللہ پر ہے ومن اصاب ان لیکن اگر کسی نے ان باتوں پر بیت کے باوجود ان میں سے اگر کسی چیز کا ارتکاب کیا فعوق فی دنیا لیکن دنیا میں اس کو اس کی سزا دے دی گئی فہو کفارت تو وہ سزا اس کے لیے کفارہ بن جائے گی ومن اصاب من ذلك شيئا لیکن اگر کسی نے اس ان میں سے کسی گناہ کے ارتکاب کیا ثم سترہ اللہ اور پھر اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا فہو عید الله تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے ان شاء عنه چاہے تو معاف کر دے وہ انشاء شاء عاقبه اور اگر چاہے تو اس کو سزا دے عذاب دے فبايعناه على ذلك اس بات پر ہم نے پر بھیج اب ابھی صحیح بخاری کی حدیث کتاب الایمان کی پہلی جلد میں اور صفحہ نمبر سات پر ہے اچھا یہ تو ہے بیت کے بارے میں لیکن عموماً یہی طریقہ ہے کہ دو طریقے ہوتے ہیں ہمارے اکابر میں ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی سے اصلاحی تعلق رکھا جائے لازمی بات ہے بیت ضروری نہیں لیکن دوسرا طریقہ یہ کہ آدمی بیت بھی ہو جائے تو بیت ہونے میں نسبتاً عافیت زیادہ ہوتی ہے کہ آدمی پھر ادھر ادھر جاتا نہیں اور وہ غلط باتوں سے اللہ کافی ادب اس کی حفاظت کر دیتا ہے لیکن اصلاحی تعلق بھی کافی ہے بیت ہونا کوئی ضرور نہ یہ واجب ہے اور نہ سنت ہے اب بیت ہونے کی شرائط کیا ہیں تقریباً پانچ شرائط شاہ ولی اللہ صاحب و بھی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے اور دس مولانا اشرف علی خان بھی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے کہ پیر کیسا ہونا چاہیے پیر کیسا ہونا چاہیے تو میں حضرت شاہ صاحب کی شرح بھی آپ کو جلدی سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور پھر حضرت عانبی رحمۃ اللہ کی شرح بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہتے ہیں کہ پہلی شرط پیر کے لیے یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کا عزم رکھتا کتاب اللہ کا بھی عالم ہو اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عالم ہو دوسری شرط ہے کہ وہ عادل ہو منصف ہو اور تقوا دار ہو ہوسگار ہو دار ہو تیسری شرط یہ ہے کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہو یعنی دنیا کی محبت اس کے دل میں نہ ہو اور آخرت کی طرف شوق رکھتا ہو جنت کی طرف اللہ کی طرف اللہ کی رضا اور اس کی محبت کی طرف چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہیں عن منکر کرتا ہو اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ مشائق کی صحبت میں رہا ہو اور ان کا اس نے ادب کیا ہو ایک لمبے زمانے تک ان سے اس نے ان کی صحبت میں وہ رہا ہو ان کے احترام کے ساتھ اور ان سے اس نے باطن کا نور اور باطن کے باطن کی سکینت کو حاصل کیا ہو یہ پانچ شرائط تو شاہ اللہ صاحب محدث دہلی رحم اللہ نے لکھی ہیں شفاء العلی ترجمہ القول الجمیل شاہ اللہ صاحب محدث اللہ کی تصنیف ہے دس شرائط حضرت تھانوی نے اپنی کتاب قصد و سبیز میں لکھی ہے نمبر ایک بقدر ضرورت علم رکھتا ہو پھر ایسا ہو کہ جتنی ضرورت ہے اتنا علم اس کے پاس ہو دوسری شرط یہ ہے کہ عقائد میں اعمال میں اخلاق میں شریعت کا پابند ہو عقیدہ اس کے شریعت کے مطابق ہو اعمال اس کے شریعت کے یعنی کتاب و سنت کے پابند ہوں اور اخلاق جو ہیں وہ بھی شریعت کے مطابق ہوں کوئی چیز اس کے خلاف نہ ہو نمبر تین دنیا کی حرص نہ رکھتا ہو دنیا کی ہرس نہ رکھتا ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی کو مرید ہی پیسوں کے لیے بنائے اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے اور آگے یہ کہا کہ کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہو یہ نہ کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں ایسا ہوں ویسا ہوں ڈبل ویسا ہوں کبھی بھی نہ کہے تصور میں بھی اس کے یہ بات نہ آئے اس لیے کہ یہ بھی شعبۂ دنیا ہے نمبر چار کہ کسی شیخ کامل کی صحبت میں کچھ وقت رہا ہو نمبر پانچ اس زمانے کے منصف علماء اور مشائق اس کو اچھا سمجھتے ہوں اس زمانے کے جو منصف لوگ ہیں علماء ہیں مشائق ہیں وہ اس کو اچھا سمجھتا ہوں نمبر چھ بہ نسبت عوام کے خواص یعنی فہیم دیندار لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہوں بہ نسبت اس کے عوام اس کی اجتماع میں زیادہ جائیں اس کی بہ نسبت اگر دیندار لوگ اس کی طرف زیادہ جاتے ہیں خصوصاً علماء علماء اور یا منتحی طلباء اس طرح کے لوگ تو یہ اس یہ بھی اس کی شرط ہے کہ اس طرح کے لوگ اس کے پاس زیادہ جانے والے ہوں نمبر سات جو لوگ اس کے مرید ہیں ان میں اکثر کی حالت وار شرح وقلت حرص دنیا کے اچھی ہو جو لوگ اس کے مرید بن گئے ہیں تو ان میں سے اکثر جو ہیں وہ نسبتاً دیندار ہوں اور دنیا کی حرص ان میں بہت نہ ہو بلکہ دنیا کی محبت وغیرہ یہ چیزیں ان میں کم ہوں یا نہ ہوں نمبر آٹھ وہ شیخ تعلیم و تلقین میں اپنے مریدوں کے حال پر شفقت رکھتا ہو اور ان کی کوئی بری بات سن کر یا دیکھ کر ان کو روک ٹوک کرتا ہو یہ نہ ہو کہ ہر ایک کو اس کی مرضی پر چھوڑ دے اصل شفقت تو یہی ہے نا کہ آدمی کو جلنے سے بچایا جائے دو زخم جانے سے بچایا جائے اور آگ میں جلنے سے بچایا جائے تو اس کی یہی صورت ہے کہ دنیا میں اس کو آزاد نہ چھوڑا جائے بلکہ اس کو شریعت کا پابند بنانے کی کوشش کی جائے نمبر نو اس کی صحبت میں چند بار بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کمی اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی محسوس ہوتی ہو اگر آدمی کچھ وقت اس کی صحبت میں بیٹھا رہے تو اللہ کی محبت میں اضافہ محسوس ہو دنیا کی محبت میں کمی محسوس ہو اور نمبر دس خود بھی ذاکر شاغل ہو یعنی خود بھی ذکر کرتا ہو قرآن کی تلاوت کرتا ہو دودھ وغیرہ اور جو مصنون اعمال ہیں ان کا پابند ہو اور اس میں مشغول ہو اس لیے کہ عمل کے بغیر یا عمل کے عزم کے بغیر دوسروں کی تعلیم میں بھی برکت نہیں ہوتی دوسروں پر اس کی بات پر اثر نہیں کرتی یہ دس شرائط ہیں جو قصد و سبیل میں حضرت حضرت حکیم العمر تھانوی رحم اللہ نے لکھی ایسے آدمی کو پیر بنایا جا ہے اب انگلینڈ میں ہم کس کو پیر بنا سکتے ہیں تو انگلینڈ کے پیر دو طرح کے ہیں ایک تو پورے یو کے کے مشہور پیر ہیں ان میں مولانا سلیم دورا صاحب دام برکاتوں میں مولانا اسماعیل والی صاحب دام برکاتوں ہیں مولانا یوسف مطالعہ صاحب دام برکاتوں ہیں یہ تو وہ حضرات ہیں جو تقریباً پورے یو کے میں مشہور ہیں اور دوسرے ہیں علاقائی پیر جو زیادہ مشہور نہیں ہیں لیکن الحمدللہ کثیر مقدار میں ہیں مثلا بلک بل میں مفتی عمد اللہ صاحب دامت برکات ہیں مولانا سعید صاحب دعوت برکات ہیں بلکہ صنعت کے لحاظ سے مولانا سعید صاحب کی صنعت سب سے اونچی ہے کہ یہ براہ راست قاری وجیف صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز ہیں مفتی عبد ثمر صاحب ہیں اپنے مولانا کیا نام ہے ان کا مولانا فضل حق واڑی صاحب ہیں صوفی طاہر صاحب ہیں ماشاء اللہ یہ سب حضرات مشائف ہیں اور مفتی نعت اللہ صاحب تو ہمارے قریب بھی ہیں مفتی مولانا شیر صاحب کی بھی مجھے سوتی ہوتی ہے تو یہ سب حضرات ہیں مفتی کرام الحق صاحب ہیں جان برکاتوں ہیں بہت اونچی ہستی ہیں وہ تو ان میں سے کسی بھی شیخ سے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے استخارے اور مشورے کے لیے یہ تو ہو گئی تصوف کے بارے میں ضروری ضروری بات اب اگر کسی کو کچھ سوال ہو تو پوچھ سکتے نہیں کوئی ضروری نہیں بلکہ استخارا کرے اور پھر کسی کے پر وہ کر سکتی ہے لیکن ہاتھ دینا جائز نہیں جیسا کہ درس میں کپڑا حدیث ثابت ہے حضرت شابی رحم اللہ کی روایت مرسد موجود ہے اس کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا پکڑا دیا اور دوسری طرف سے عورت نے پکڑا اور آپ نے بیٹھ کر پاس کھلوایا یہ تو ثابت ہے اور صرف زبانی کلام بھی ثابت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے اس کا ثبوت ملتا ہے ہاتھ میں ہاتھ دے کر عورت کو بیت کرنا یا سامنے بٹھا کر بیت کرنا جائز ہے میں ہاں۔ ہاں۔ ہاں۔ کتنے سال ہو گئے وہ دکان میں پچھلے دن وہ تھوڑے اس کا ایک تو الزامی جواب ہے اور ایک تفصیلی جواب ہے تحقیق الزامی جواب تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حضرت ابو بکر اور عمر کی ابتدا کا حکم کیوں دیا تھا پھر ابو بکر نے فوت ہونے کے وقت عمر کی ابتدا کا حکم کیوں دیا تھا پھر عمر نے شہارت کے وقت چھ بندوں کی کمیٹی کیوں بنائی تھی حضرت عثمان کی شہارت کے وقت بڑے صحابہ نے عامی کو کیوں مجبور کیا تھا پھر لوگوں نے معاویہ کو حضرت حسن نے معاویہ کو کیوں مجبور کیا اس لیے مجبور کیا نا کہ ان کی اقتدا کرنی ہے یہ تو ہے الزامی جواب اور تفصیلی جواب یہ ہے کہ اصل میں اس کو پتہ ہی نہیں کہ تقریر کس کو کہتے ہیں تقریر کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ تقریر کا مطلب ایک وہ مسائل ہیں جو سراہدن قرآن سے ثابت ہیں ان میں کوئی آدمی کسی امام کا مقلد نہیں ہے دوسرے وہ مسائل ہیں جو صحیح اور غیر معارض احادیث سے ثابت ہیں اس میں کوئی آدمی کسی امام کا مقلد نہیں ہے جو مسائل قرآن سے ثابت ہیں جو مسائل غیر معارض صحیح احادیث سے ثابت ہیں ان دونوں میں کوئی آدمی کسی امام کا مقلد نہیں ہے تیسرے اس طرح کے مسائل ہیں کہ ان کے بارے میں حدیثیں تو ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں یا ایسے کوئی حدیث ہی موجود نہیں ہے تو ایسے موقع پر لوگ پھر ان چاروں اماموں میں سے کسی ایک کو فالو کرتے ہیں یہ ہے تقریر کا مطلب اور پھر اس میں ہم امام بہنی پر رحم اللہ کو ترجیح اس لیے دیتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ امام صاحب کی فقہ جو ہے وہ شعرائی فقہ ہے وہ ایک بندے کی نہیں چالیس بندے بڑے بڑے امام جن میں عبداللہ اللہ مبارک جیسے لوگ بھی تھے وہی مجراہ جیسے لوگ بھی تھے چالیس بندے جمع ہوتے وہ مشورہ کرتے مسئلے پر بحث ہوتی اور جب سب متفق ہو جاتے پھر اس مسئلے کو لکھا جاتا تو یہ سارے چالیس چھوٹی کے اماموں کی فقہ ہے بخلاف فقہ شافی فقہ مالکی فقہ کے ہر امام کی اپنی فقہ یعنی ہاں سمجھ نہیں اب مثلا رفیع دین کے بارے میں ایسی حدیثیں بھی ہیں کہ رفیع دین کرنا چاہیے رکو سے اٹھتے اٹھ جاتے وقت لیکن ایسی حدیثیں بھی ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے فاتحہ کے بارے میں اس طرح کی حدیثیں ہیں ایسی بھی ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی لیکن ایسی بھی ہیں کہ امام کے پیچھے خیرات نہیں کرنی چاہیے اس طرح ہاں اس طرح کی حدیثیں جب وہ چونکہ دوسرے کے مقابلے میں آ جاتی ہیں تو پھر اس میں کسی امام کو فالو کرنا ضرور ہوتا ہے جو ان حدیثوں کو زیادہ بہتر سمجھتا ہو کہ کون سی حدیث پہلے کی ہے کون سی بات کی ہے کون سی مضبوط ہے اور کون سی کمزور ہے تو اس میں لوگ پھر اماموں کے پیچھے اس میں غیر مقدر بھی اماموں کے پیچھے چلتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں ان کا ہم کوئی الزام دینے ہی غلط ہے اب اگر مثلاً غیر مقدر رفیع دین کرتا ہے یا فاتح خلف امام کرتا ہے تو جب ہم اس سے پوچھیں گے تم کیوں کرتے ہو وہ کہے گا حدیث کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ کہاں کی حدیث وہ کہے گا بخاری کی ہم کہیں گے کہ کیا وہ صحیح ہے وہ کہے گا کہ ہاں صحیح ہے کیوں اس سے کہ فلاں امام نے اس کو صحیح کیا اب یہاں پر اس نے حدیث کی تقلید کی وہ تو ٹھیک ہے لیکن حدیث میں بخاری کی تقلید کی اس لیے حدیث کی تقلید کی کہ وہ بخاری نے لکھی ہے تو امام بخاری کی تقلید کی نا پھر اس حدیث کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس میں ان اماموں کی تقلید کی جو اس فن کے لوگ ہیں مثلا حافظ ابن حجر اسقلانی ہے یا دوسرے حضرات ہیں تو ان میں ان اماموں کی تقدیر کی تو تقدیر وہ بھی کرتا ہے تقدیر ہم بھی کرتے ہیں اس کی تقدیر ظاہر نہیں ہے وہ اس کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے جھوٹ بول اور ہم اماموں کی طرف نسبت کر فرق ٹھیک اور بھائی صاحب کہیں گے کہ پہلے ہی تھکا دیا اب سوالات کیا تھا جی صرف اچھا جی ہاں قرضہ جو آپ نے لیا ہے ایک تو جو اصل قرضہ ہے مثلا آپ نے قرضہ لیا ہے یوں سمجھا کہ ایک لاکھ پاؤنڈ کا تو یہ تو اصل قرضہ ہے جو آپ نے لیا ہے اعتبار اسی قرضے کا ہوتا ہے لیکن اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہو کہ میں نے قسطوں میں واپس کرنا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر وہ مسئلہ نہیں ہوگا جو عمومی قرضے کا ہوتا ہے وہ مسئلہ پھر نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کو یکمش واپس کرنا ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے پاس جو نقد پیسے ہیں وہ کتنے ہیں اور قرضہ کتنا ہے تو اگر نقد پیسے قرضے کے برابر ہیں یا اس سے کم ہیں تو پھر ان پیسوں پر زکوٰۃ نہیں ہے اگر اس سے زیادہ ہیں تو پھر زکوٰۃ ہوگی لیکن اس کے اوپر جو انٹرسٹ واپس کی جاتی ہے تو وہ قرضے میں شمار نہیں ہوتی ہاں، تو پھر جان نہ چھوڑا ہے پھر جان نہ چھوڑا اس کے بارے میں مطلب ہاں۔ اس میں حکم یہ ہے کہ جب تک وہ آپ کو نہ ملیں آپ زکات نہ دیں لیکن جب آپ کو ملیں تو پھر ساری جگہ اکٹھی دے دیں جی جی نہیں نہیں صرف زکاطر جب واپس مل جائے رکھنے کے لیے نا وہ تو جب چاہے واپس لے سکتے آپ کی تو ہے نہیں آپ پر تو جگہ ہے نہیں ہاں اور وہ ہر سال ادا کرتا رہے گا یعنی کسی نے آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھے ہیں وہی ہے امانت ہوئی ہے ہاں تو اس کی زکار آپ پر تو ہے نہیں اس پر ہے اور اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ ہر سال اس کی زکار ادا کرتا رہے اس لیے اس کے اختیار میں جب چاہے واپس لے پچھلے دنوں آئے تھے تارک مکتب میں بیان تھا ہاں۔ میں مطلب، ایک سو تیس ہے ہے ساٹھ گز ساٹھ گز حضرت آدم علیہ السلام کا جو اصل قد تھا وہ یہی تھا اور جنتیوں کی سب کا قد یہی ہوگا حدیث سے یہی صاحب شاید تقریباً اتنا بنے گا ہاں، ہاں، بس یار کوئی اور جی سبحان الله والحمد لله نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك